ہارون نے کہا میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا